برادران وطن سے روابط کی اہمیت ہمارے ملک میں مسلمانوں کے علاوہ جو آبادی پائی جاتی ہے وہ بالعموم غیر مسلم آبادی کہلائی کہلاتی ہے آج اس کی تعداد ایک سو دس کروڑ کے لگ بھگ ہے یہ آبادی مختلف مذاہب کے ماننے والے باشندوں پر مشتمل ہے اس کی مختلف زبانیں کلچر اور رسم و رواج ہیں اتنی بڑی آبادی کے ساتھ مسلمان ہر جگہ کھچڑی کے دانوں کی طرح مل جل کر رہتے ہیں اس آبادی کے لیے مسلم کافر و مشرق جیسی اصطلاحات کا بالعموم استعمال کیا جاتا ہے اگرچہ اس میں ہمارے وطنی بھائیوں کے لیے کسی طرح کی تحقیر و تصدیل کا یا کمتر ہونے کا مفہوم نہیں پایا جاتا لیکن پھر بھی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے ایک خالق کے بندے ہونے اور ایک ماں باپ آدم اور حوال السلام کی اولاد ہونے کی بنا پر ان کے اور مسلمانوں کے درمیان صرف باہمی انسانی رشتہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک ہی انسانی خاندان کا فرد ہونے کا رشتہ بھی ہے انہیں کافر کہتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمانوں نے توحید حضرت محمد کی سیرت اور پیغام ان تک پہنچایا ہے اور کیا انہوں نے اس کو سمجھ کر دانستہ ان کا انکار کر دیا ہے کیا شرک و الحاط کی حقیقت اور نقصانات سے وہ اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں پھر بھی ان تصورات سے وہ بچے رہنا چاہتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے یہ فریضہ انجام نہیں دیا ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ موجودہ مرحلے میں ان کے لیے ایسی اصطلاحات کا استعمال کرنے کے بجائے انہیں دوسرے مناسب ناموں سے پکارا جائے چنانچہ انہیں برادران وطن اور ان کی خواتین کو وطنی بہنیں کہنا مناسب ہوگا اس تحریر میں ان کے لیے انہی دونوں اصطلاحات کا استعمال کیا گیا ہے برادران وطن سے مسلمانوں کو ربط رکھنا چاہیے یا نہیں اگر ہاں تو ان تعلقات کی نوعیت کیسی ہو کیا ان سے صرف تجارتی کاروباری سیاسی اور تعلیمی میدان میں تعلق کافی ہے اس سلسلے میں قرآن و سنت سے کیا رہنمائی ملتی ہے مسلمانوں کے بارے میں عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ وہ دوسروں سے الگ تھلگ رہتے ہیں وہ اپنے علاوہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں سے مل جل کر نہیں رہ سکتے ان کی کیفیت اسلام کی وجہ سے ہے ظاہر ہے اسلام کی تعلیمات مطلقاً ایسی نہیں ہے اس لیے یہ تاثر غلط ہے مذکورہ سوالات برادران وطن سے تعلقات کے بارے میں اہم اور بنیادی نوعیت کے ہیں ان کے جوابات معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ برادران وطن اور مسلمانوں کی اصل حیثیت اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے برادران وطن اور مسلمانوں کا منصب برادران وطن اور مسلمان اس ملک میں محض اکثریت اور اقلیت کی حیثیت نہیں رکھتے یہ دونوں بہم حریف اور ایک دوسرے کے مخالف فریق کے حیثیت بھی نہیں رکھتے برادران وطن کی ایسی حیثیت کا ادراک مسلمانوں کو بالعموم نہیں ہے اسی بنا پر دونوں میں غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کی فضا قائم رہتی ہے اتنا ہی نہیں بلکہ سارے برادران وطن کو بلا امتیاز اسلام دشمن اور مسلم دشمن بھی سمجھا جاتا ہے دوسری طرف برادران وطن اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے شدید غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کا شکار ہیں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے سے وہ متاثر ہو چکے ہیں اسلام کو علیحدگی پسند مذہب اور مسلمانوں کو علیحدگی پسند گروہ سمجھتے ہیں وہ گمان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے حقوق مطالبات اور مسائل کے علاوہ ملکی عوام اور مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں پائی جاتی یہ ایک حقیقت ہے کہ برادران وطن کے ساتھ تعلقات قائم ہوں اور ملکی مسائل میں مسلمانوں کی دلچسپی اور سرگرمیوں میں اضافہ ہونے لگے تو ان کے ساتھ ایک فطری رشتہ اور تعلق خود بخود قائم ہونے لگے گا اور وہ مسلمانوں کو اپنا خیر خواہ اور ہمدرد سمجھنے لگیں گے اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی تصویر صاف ہوگی اور غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کو دور کرنے میں مدد ملے گی یہ واقعہ ہے کہ برادران وطن اور مسلمان ایک ہی ملک کے باشندے ہیں وہ مسلمانوں کے ہم وطن ہم سایہ اور ہم سفر ہیں ایک ہی جگہ مل کر دفتروں کارخانوں فیکٹریوں اسپتالوں اور اسکولوں وغیرہ میں کام کرتے ہیں لیکن اب تک مسلمانوں کے ذریعے اسلام کا صحیح تعارف انہیں نہیں کرایا گیا ہے توحید رسالت اور آخرت کے بنیادی عقائد سے وہ ناواقف ہیں بلکہ کہیں کہیں مسلمانوں کے غلط طرز عمل یا بعض مواقع پر غیر اسلامی طرز زندگی کی وجہ سے وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک بھی خدا کے سوا دیگر ہستیاں ہیں جو خدا ہی کی طرح با اختیار ہیں برادران وطن پر ابھی تک مسلمانوں نے شرک کا غلط ہونا ثابت نہیں کیا ہے نیز اس کی دنیاوی اور اخروینی زندگی میں نقصانات کو حکمت اور دلائل کے ساتھ واضح نہیں کیا ہے اس کے بغیر ان کو کافر قرار دینا کہاں تک درست ہے اسی طرح یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ مذہب کے سب اسلام اور مسلمانوں کے دشمن اور خون کے پیاسے ہیں حقیقت میں بہت سے لوگ حق کے پیاسے ہیں اور تلاش حق میں بھٹک رہے ہیں وہ مسلم دشمن نہیں مسلمانوں کی حیثیت محض ایک مذہبی اقلیت اور لسانی گروہ کی نہیں ہے وہ ایک نظریاتی اصولی اور عالمی و آفاقی حیثیت کی حامل امت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرما کر دنیا کے تمام انسانوں تک دین حق کو پہنچانے پر معمور کیا ہے اسی لیے ان کو خیر امت امت وسط اور شہداء الناس کے خطابات سے نوازا ہے مسلمان دنیا میں آخری پیغمبر کی آخری امت ہیں اب کوئی پیغمبر یا رسول قیامت تک آنے والا نہیں ہے اسی طرح کوئی دوسری امت بھی نہیں اٹھائی جائے گی مسلمانوں کا اپنے قول اور عمل سے فردن فردن اور اجتماعی طور پر اسلام کی گواہی پیش کرتے ہوئے دین کی دعوت ہی دینا ہے نیز اس کی حجت بھی پوری کرنی ہے یہ کام ان کا منصبی فریضہ اور مقصد وجود بھی ہے اگر وہ دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دے لیکن اس منصبی فریضے کو ادا نہ کریں تو آخرت میں اس کی باس پور سے نہ بچ سکیں گے اور وہاں کوئی عذر کام نہ آئے گا اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں اور برادران وطن کے درمیان ایک مضبوط رشتہ اور تعلق پایا جاتا ہے یہ دائیں ہیں اور وہ مدعو دونوں ایک دوسرے کے حریف ہیں نہ فریق بلکہ مسلمان ایک پیغام اور دعوت کے حامل اور برادران وطن اس پیغام اور دعوت کے اولین مخاطب ہیں چند مشترک امر برادران وطن سے ربط قائم کرنے کے لیے بہت سی مضبوط بنیادیں موجود ہیں اس سلسلے میں درج ذیل باتوں پر غور کرنا چاہیے یہ مشترک امور کی حیثیت رکھتی ہیں ایک ہی خالق مالک اور پالنہار کے وہ اور مسلمان بندے ہیں ان کا خالق اور مسلمانوں کا خالق الگ الگ نہیں ہے وہی اکیلا سب کا رب بھی ہے تمام مخلوقات اور کائنات کا وہ لا شریک خالق ہے سب ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ حضرت آدم اور ہوا کی اولاد ہیں اسی لیے ساری مخلوق کو اللہ کا کنبہ کہا گیا ہے اس اعتبار سے سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں دونوں ایک ہی وطن کے باشندے ہیں اہل وطن کی فلاح و بہبود سب کے لیے ضروری ہے اگر اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے یا یہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے تو سب کا نقصان ہوگا گویا کسی بڑے جہاز میں اگر لوگ سوار ہیں اور یہ جہاز ساحل پر پہنچتا ہے تو سب کا سفر کامیاب رہا لیکن اگر یہ کسی حادثے کا شکار ہو کر یا طوفان میں پھنس کر ڈوب جاتا ہے تو سب ہلاک ہو جائیں گے برادران وطن اور مسلمان اہل مذاہب میں سے ہیں یعنی وہ کسی نہ کسی مذہب کے ماننے والوں میں سے ہیں مذہب کو زندگی کے لیے ناگزیر سمجھتے ہیں اور اس کے بغیر زندگی بسر کرنے کا تصور نہیں رکھتے برادران وطن امت تداوت اور مسلمان امت اجابت ہیں یعنی جو عقیدہ دین اور پیغام مسلمانوں کے پاس ہے وہ ان کی ذاتی جاگیر اور ان کی موروثی جائیداد نہیں ہے بلکہ سارے انسانوں کے لیے عام ہے مسلمان اس کی امین ہیں مالک اور اجارہ دار نہیں ہے اس لیے جو امانت ان کے پاس ہے اسے جلد از جلد ان تک پہنچا دینا ضروری ہے اس کے لیے مسلمانوں کو برادران وطن کے تعلق سے اپنی روایتی سوچ کو ترک کر کے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں درست سوچ پیدا کرنی ہوگی اس کے بعد آگے بڑھ کر ان سے تعارف ملاقات ربط اور گفتگو ضروری ہے اس کے بعد ہی دعوت کے لیے راہیں کھلتی ہیں ان سے تعلقات کے لیے بنیادی اور اولین کام ہیں جو اگر نہ کیے جائیں تو کوئی بات چیت اور تعلق پیدا نہیں ہو سکے گا فرقہ پرست فستائی ذہن رکھنے والے والوں اور تنظیموں سے وابستہ افراد بھی سے بھی ملاقاتیں کر کے ان سے ربط قائم کرنا چاہیے ان کو محض مخالف اور دشمن اسلام سمجھ کر ان سے دور رہنے کا رویہ اسلام کی تعلیمات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے خلاف ہے مسلمان جب تک برادران وطن سے اپنے تعلقات کی موجودہ سطح سے بلند ہو کر اپنے ذہن کو صاف نہیں کر لیں گے اور درست سوچ اختیار نہیں کریں گے اسلام کی دعوت ان تک نہیں پہنچ سکے گی درست سوچ ضروری ہے اب تک کی تحریر سے صاف ظاہر ہے کہ برادران وطن کے متعلق مسلمانوں کا ایک خاص ذہن بن گیا ہے اس کے تاریخی سماجی اور سیاسی اسباب ہیں یہاں اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے مسلمانوں کا ذہن قومی اور فرقہ وارانہ انداز سے کام کرتا ہے اس میں استثنا بھی پایا جاتا ہے جبکہ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ان کو عالمی آفاقی اور انسانی بنیادوں پر سوچ و فکر اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے مسلمان بالعموم کہتے اور سمجھتے ہیں ہمارا اللہ یا ہمارا خدا ہمارے رسول یعنی حضرت محمد ہماری کتاب یعنی قرآن مجید گویا دوسروں کے لیے دوسری کتابیں ہمارا دین یعنی اسلام گویا دوسروں کے لیے دوسرے مذاہب یہ بات صحیح ہے اور آج مسلمانوں کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اللہ کو واحد مانتے ہیں اللہ کی ذات صفات حقوق اور اختیارات میں کسی کو شریک کرنا ظلم عظیم سمجھتے ہیں شرک سب سے بڑا گناہ ہے انسان اگر مرتے دم تک اس پر قائم رہے اور اس سے توبہ کیے بغیر وفات پا جائے تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ اس کے گناہ یعنی شرک کو معاف نہیں فرمائے گا اسی طرح یہ بات بھی صحیح ہے کہ مسلمان حضرت محمد کو آخری پیغمبر اور رسول مانتے ہیں قرآن مجید ان کے پاس محفوظ شکل میں موجود ہے یہ دوسروں کے پاس نہیں ہے مسلمان اسلام اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے علاوہ دیگر انسانوں کو کوئی علیحدہ دین عطا نہیں کیا ہے تمام انسانوں کے لیے اس نے جس دین کو پسند کیا ہے وہ اسلام ہے لیکن مسلمانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات اور انسانوں کا خالق کوئی دوسرا نہیں وہی اللہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تا قیامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انسانوں بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے مسلمانوں کے علاوہ دیگر انسانوں کے لیے الگ سے کوئی پیغمبر نہیں ہے ان کی دنیوی فلاح اور اخروی نجات کا دار و مدار حضرت محمد پر ایمان لا کر ان کی مکمل پیروی اختیار کرنے میں ہے ان حقائق کو اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے اس کے ساتھ برادران وطن کے متعلق غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کو دور کرنا بھی نہایت ضروری ہے اس کے بغیر ان کے ساتھ روابط پیدا کرنے اور دعوت پہنچانے کا عمل آگے نہیں بڑھ سکتا اس مختصر بحث کے بعد مذکورہ بنیادی نوعیت کے حقائق کے تعلق سے درج ذیل پوزیشن پر غور کیجیے اللہ تعالیٰ اکیلا سب انسانوں اور مخلوقات کا خالق مالک اور پالن ہار ہے وہی اکیلا آقا رب اور ہادی ہے اسلام اللہ کا دین ہے جو سب انسانوں کے لیے ہے اس کو قبول کرنے والے مسلمان کہلاتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے تا قیامت آخری پیغمبر ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا جو لوگ آپ پر ایمان لائیں وہ مسلمان کہے جائیں گے قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری کتاب ہدایت ہے اب کوئی کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئے گی جو قرآن پر ایمان لائے اسے مسلمان کہا جائے گا مسلمان آخری امت ہیں قیامت تک پھر کوئی نئی یا دوسری امت نہیں اٹھائی جائے گی اس امت کا حقیقی فرض دین حق کی شہادت قولی اور عملی طریقے پر پیش کرنا ہے اور اس کی حجت اس طور پر انسانوں کے اوپر قائم کرنا ہے کہ میدان حشر میں مسلمان کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اپنے پیغمبر کے ذریعے ان کو عطا فرمایا تھا اس کی مکمل پیروی اختیار کر کے اور اس کی دعوت برادران وطن کو بھرپور طریقے سے دے کر اس کا حق ادا کر دیا تھا چنانچہ برادران وطن اقرار کر لیں کہ واقعی مسلمانوں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا تھا یہ عظیم نعمتیں یعنی اسلام اور قرآن اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کی طرح انسانوں کے لیے عام ہیں کسی قوم گروہ یا آبادی کے لیے مخصوص نہیں کی گئی ہیں اگر مسلمان ان کو مسلمان خاندان میں پیدا ہونے والوں کے لیے مخصوص کرنے اور دوسروں کو ان سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کی امانت میں خیانت اور جرم عظیم ہوگا اس کا وبال اس دنیا میں بھگتنے کے ساتھ اخروی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضی اور بعض پرس کی شکل میں سامنے آئے گا آج مسلمان جن سنگین مسائل اور خطرات کا سامنا کر رہے ہیں اس کا بنیادی سبب یہی خیانت اور جرم ہے اس سلسلے میں قرآن مجید کی درج ذیل آیات پر غور کرے ان لذین یک ما انزلنا من و الہدا من بعد ما للناس الكتاب اولئك يلعنهم اللہ يلعنهم البکرا سورة البقرة 159 جو لوگ ہماری نازل کی بھی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں در حال ہے کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں یقین جانو کہ اللہ ان پر لانت کرتا ہے اور تمام لانت کرنے والے بھی ان پر لانت بھیجتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ روشن تعلیمات اور ہدایات تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہیں آج کے دور میں مسلمان اس عظیم نعمت کی امین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے انسانوں تک پہنچا دیں اور چھپا کر نہ رکھیں کیونکہ رہنمائی سے محروم انسانوں کے بھٹکنے کی ذمہ داری مسلمانوں پر آئے گی روشن تعلیمات اور ہدایت دراصل دین حق ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کے رشادہ سورت البقرہ 140 اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کی ذمہ اللہ کی طرف سے ایک شہادت ہو اور اسے چھپائے اس حق کو کو پیش کرنے کے بجائے چھپانے والے سب سے بڑا ظالم کہا گیا ہے جرم اور ظلم کی سنگینی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جن پر ظلم ہوگا یعنی برادران وطن زندگی میں اپنے شرک اور کفر کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلیں گے پھر ظالم اپنے ظلم کی کیا کوئی سزا نہیں پائے گا دینی حق کو پہنچانے اور انسانوں پر اس کی گواہی دینے کا کام برادران وطن سے بے تعلق رہ کر کیسے انجام پا سکتا ہے ان سے جب تک ربط قائم نہیں ہوتا دعوت پہنچانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا دعوت پہنچانے کے لیے دو طرفہ کمیونیکیشن ضروری ہے اس کے لیے باہمی تعلق و تعلق ناگزیر ہے برادران وطن سے تعلقات کی نوعیت برادران وطن سے تعلقات اور روابط کی ایک خاص نوعیت ہے دنیا میں عام طور پر انسان دوسروں سے ربط قائم کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ذاتی غرض یا خاندانی یا قومی مفاد وابستہ ہوتا ہے لیکن دعوتی روابط کی غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں تک دعوت پہنچائی جائے تاکہ وہ دنیا میں بے راہ روی اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ جائے اس کوشش کا محرک صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طلب ہے دراصل وہ اللہ کے بندے اور انسان ہیں ان کا یہ حق ہے کہ اللہ کا دین ان تک پہنچایا جائے گویا بے لوسی اور بے غرضی کی بنیاد پر برادران وطن سے روابط سراسر ان کی خیر خواہی بھلائی پر مبنی ہے ان کی دنیاوی زندگی کی تعمیر و ترقی اور کامیابی کے ساتھ اخروی زندگی میں نجات کے لیے ہیں دعوت دین اور اس کی حجت پوری کرنے کے لیے ہیں انبیاء کرام کی دعوتی کوششوں کے اصل پیچھے اصل غرض و غائد کیا ہوتی تھی اس کو قرآن نے تکرار کے ساتھ بیان کیا ہے مثلا سورة شعرا 109 آیت نمبر 127 میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے سورہ حوت 29 اے برادران قوم میں اس کام پر تم سے مال نہیں مانگتا میرا عجر تو اللہ کے ذمے ہے سورہ سواد ایٹی ایٹ اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں اس اس طرح روابط کا دائرہ محدود نہیں بلکہ نہایت وسیع ہے انفرادی رب سے آگے بڑھ کر خاندانی اور سماجی سطح پر برادران وطن سے ربط قائم کیا جا سکتا ہے ربط قائم کرنے میں دنیاوی مفادات مادی و ذاتی لالچ اور حرص محرک نہیں ہیں بلکہ پاک روحانی جذبات اور خیر خواہی کا دخل ہے اگر مسلمان دائی گروہ نہ ہوتے محض دوسروں کی طرح قوم اقلیت ہوتے تو بھی ہوتے تو وہ بھی قومی گروہی ذاتی اور دنوی مفادات کے لیے تعلقات قائم کرنے میں آزاد تھے لیکن وہ دعوت توحید کے علمبردار ہیں دعوت دین پہنچانے اور اس کی حجت انسانوں پر پوری کرنے کے لیے ذمہ دار بنائے گئے ہیں تاکہ لوگ خدا کے سامنے نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو تیرا دین معلوم ہی نہیں تھا ہماری گمراہی اور راہ راست سے بھٹکنے کی بڑی وجہ تو مسلمان تھے جن کے پاس تیرا دین تھا انہوں نے اس کا اجارہ دار بن کر نہ خود اس سے فائدہ اٹھایا اور نہ ہمیں اس سے واقف کرایا اس لیے اگر آج ہم تیری بارگاہ میں حق سے منہ مڑ کر زندگی بسر کرنے کے مجرم قرار دیے جا رہے ہیں تو پھر مسلمانوں کو بھی اس جرم کی سزا ضرور دے کیونکہ انہوں نے ہمیں حق سے محروم رکھا تھا خلاصہ یہ ہے کہ برادران وطن سے تعلقات محض رسمی نہیں ہے اور محض خیر سگالی کے لیے نہیں ہیں بلکہ ان روابط کو قائم کرنے کا بنیادی اور سب سے بڑا مقصد دعوت دین اور پیغام حق ان تک پہنچانا ہے ان پر شرک اور دیگر باطل افکار اور نظریات کا انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے تباہ کن ہونا واضح کرنا ہے برادران وطن سے تعلقات قائم کرنے کے دنیاوی فائدے اور نتائج بھی ہیں ان کا تذکرہ آئندہ صفات میں آئے گا روابط کی موجودہ صورتحال برادرانی برادران وطن اور مسلمان صدیوں سے ملک میں رہتے بستے آئے ہیں عموماً پڑوسیوں کے درمیان بھائی چارہ اور خوشگوار تعلق رہا ہے ایک دوسروں کے گھروں میں آنا جانا مسائل میں باہم دلچسپی لینا اور ایک دوسرے سے مشورہ کرنا عام رہا ہے یہاں تک کہ رشتے ناطے کرنے میں رائے لی جاتی تھی کاروباری شراکت داری وغیرہ ہوتی تھی مسلمانوں کی قیدوں میں ان کے لیے ضیافت کا اہتمام ہوتا تھا پڑوسیوں کے تعلقات کا خوشگوار ہونا دونوں کے لیے فائدہ مند اور ضروری ہے اور ملک میں امن و امان اور تعمیر و ترقی اور سوسائٹی میں خیر و بھلائی کے فروغ کے لیے بھی نہایت ضروری ہے البتہ برادران وطن کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کی موجودہ صورتحال اور کیفیت کو خوشگوار نہیں کہا جا سکتا تعلقات مسلسل خراب کیے جا رہے ہیں دونوں کے درمیان نفرت تعصبات اور دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں ایک ثانیہ ہے یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو رہا ہے بلکہ کچھ تنظیمیں ادارے اور افراد باقاعدہ اسے ایجنڈا بنا کر مسلسل کام کر رہے ہیں اب اس کے کڑوے کسیلے پھل سامنے ہیں ماضی میں بھی فسادات ہوتے تھے لیکن پچھلے چند برسوں میں جگہ جگہ فسادات کرائے گئے فسادی اور شرپسند افراد اور امن کے دشمنوں پر نہ صرف ایک یہ قانونی کارروائی اور سزا نہیں ہوئی بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی گئی برادران وطن اور مسلمانوں میں خلیج بڑھتی جا رہی ہے نفرتوں کے سوداگر انسانی لاشوں کا انبار لگا دیتے ہیں اور معصوم خواتین کی عصمت دری کر کے اپنی سیاست کو فروغ دینا اور برادران وطن کی اوٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں کس قدر عبرتناک صورتحال ہے مذہبی کہلانے والے رہنماؤں کے اشتعال انگیز بیانات نے اکثرتی فک فرقے کے بہت سے افراد کو اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کا دشمن بنا دیا ہے اس کے نتیجے میں سماج اور ملک میں کس قدر خطرناک مسائل پیدا ہوں گے اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے وہ اس حقیقت کو بھول گئے ہیں کہ جس سوسائٹی میں بے گناہوں اور بے قصوروں پر ظلم و تشدد بڑھتا ہے وہ خدا کے عذاب کو دعوت دیتی ہے چنانچہ صدیوں سے اچھے پڑوسیوں کی طرح مل جل کر رہنے والوں کے درمیان بے اعتمادی بے زارگی اور دشمنی بڑھتی جا رہی ہے ایک دوسرے پر شک کے گہرے سائے چھا گئے ہیں ان سب میں مزید اضافہ جھوٹے اور بے بنیاد پرپیگنڈے کی وجہ سے ہو رہا ہے مثلاً لو جہاد آبادی میں اضافہ بہو بیٹی بچاؤ آندولن بف کے تعلق سے جھوٹی افواہیں اور اشتعال انگیز باتیں بسا اوقات قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے بے گناہوں کو ہلاک کر دیا گیا بعض مقامات پر لوگوں کو مار کر ان کی لاشوں کو درختوں سے لٹکایا گیا اقلیتوں اور مسلمانوں میں بعض افراد نے کہیں کہیں بدلہ لینے کی بات کہی اور سخت بیانات جا بیانات جاری کیے لیکن عام طور پر مسلمانوں نے صبر اور حوصلے سے کام لیا اپنی جانب سے نفرت اور اشتعال پھیلانے کی حرکتیں نہیں کی انہیں ہر حال میں صبر اور تحمل ہی سے کام لینا چاہیے حکمراں طبقہ ان حالات میں خاموش ہے پولیس اکثر و بیشتر بیشتر تماشائی بنی رہتی ہے یا جانبداری سے کام لیتی ہے فسادیوں مجرموں اور قاتلوں کو چھوڑ دیتی ہے بے گناہوں اور بے قصوروں کو پکڑ لیتی ہے اور جھوٹے کیسوں میں پھنسایا جاتا ہے تاریخ کلچر اور تعلیم کے میدانوں میں بھگوا کرن اور حکمراں طبقے کی جانب سے سرکاری غیر سرکار غیر سرکاری سطح پر عاقیت اندیشانہ فیصلوں نے زبردست تشویش پیدا کر دی ہے ایک جمہوری ملک میں فاشزم کی آمد صاف محسوس ہوتی ہے اختلاف رائے کو دبانے شخصی آزادی کو ختم کرنے اظہار خیال کی آزادی سلب کرنے اور تنقید کرنے والوں کو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی حتیٰ کہ کئی دانشوروں کا قتل کر دیا گیا اور قاتل پکڑے نہیں گئے ان کے خلاف کارروائی میں ریاستی سرکاریں اور پولیس سنجیدہ نظر نہیں آتی دہشت گردی کے نام پر بے قصور مسلمان نوجوانوں کی جگہ جگہ گرفتاریاں ہوتی ہیں میڈیا کے ذریعے خوفناک اور برادران وطن میں دہشت پھیلانے والی کہانیاں نشر کی جاتی ہیں اس معاملے میں پولیس کا جانبدارانہ اور تعصب و نفرت پر مبنی رول سامنے آتا ہے انتظامیہ اور خفیہ ایجنسیوں کا قابل مذمت رویہ کچھ استثناء کے باوجود عدل و انصاف کے تقاضوں کو پوری طرح پامال کرنے کا ہے انسانی حقوق کی بے دردی سے پامالی نے رہی صحیح کسر پوری کر دی ہے میڈیا اور پولیس کی جھوٹی کہانیوں پر بھروسہ کر کے اکثر برادران وطن سمجھتے ہیں کہ مسلمان بالعموم دہشت گرد ہیں اور اس ملک کے وفادار نہیں ہیں ان کا مذہب انسانوں کی سلامتی امن و امان اور انسانی تہذیب کا دشمن ہے ان حالات میں برادران وطن کیسے آمدہ ہو سکتے ہیں کہ مسلمانوں سے تعلقات بڑھائیں یہ اس یہ صورتحال ملک کے لیے تباہ کن ہے دوسری طرف اس فضا میں مسلمانوں کو کئی خدشات لاحق ہے ان کے اندر بالعموم آگے بڑھ کر برادران وطن سے ربط و تعلق پیدا کرنے کے لیے آمدگی ہی پائی جاتی ہے یاد رکھنا چاہیے کہ تصویر کا ایک روشن پہلو بھی ہے ملک میں ہر جگہ اچھی خاصی تعداد میں ایسے برادران وطن ہیں جو اس صورتحال پر فکر مند اور تشویش میں مبتلا ہیں ان میں دانشور سائنسداں محققین و مصنفین ادیب و شاعر آرٹسٹ سماجی کارکن سوشل ایکٹیوسٹ سیاستداں اور مذہبی رہنما وغیرہ شامل ہیں یہ لوگ تمام اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے لیے فکر مند ہیں موجودہ حالات سے دل برداشتہ ہیں ایسے لوگ ملک میں بہت ہیں انسانی حقوق کی پامالی ظلم و تشدد اور فسادات کے موقعوں پر اپنی جان خطرے میں ڈال کر بہت سے لوگ اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے کام کرتے ہیں یہ انسان دوست امن پسند اور شریف ہیں ان کے تعاون ہمدردیوں اور تائید سے خود کو محروم کر لینا نادانی ہوگی بالخصوص ایسے برادران وطن کی دل سے قدر کرتے ہوئے ان سے ملاقاتوں اور روابط کا سلسلہ برابر جاری رکھنا چاہیے ان کے ساتھ مل جل کر امن قائم کرنے کا نقشہ ترتیب دینا چاہیے جناب ملک حبیب اللہ تحریر کرتے ہیں ہمیں اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اپنے غیر مسلم بھائیوں سے ہمارے تعلقات و روابط بہت محدود ہے پھر جو ہیں بھی ان میں گرم جوشی اور گہرائی کا بڑی حد تک فقدان ہے ہونا یہ چاہیے کہ ان سے ہماری برادرانہ تعلقات وسیع پیمانے پر قائم ہوں جن کے پیچھے خلوص بھائی چارہ ہمدردی و دلسوزی اور نصح و خواہی کا جذبہ کار فرماؤ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کتاب اللہ اور سنت رسول پر ایک گہری نظر ڈال کر معلوم کرنا چاہیے کہ اپنے بندوں کے معاملے میں اللہ رب العالمین کا منشا کیا ہے وہ اپنے وفادار بندوں سے کس طرز سلوک کا معاملہ کرتا ہے رحمت عالم بندگان خدا کے معاملے میں کیسے رہے آپ نے اپنے پیروں کو کس طرز سلوک کی تعلیم و تلقین فرمائی اس کی روشنی میں ہمارے لیے بہت آسان ہوگا کہ ہم انشرا و صدر کے ساتھ ان سے مطلوبہ تعلقات استوار اور بحال کریں قرآن میں مجید قرآن مجید میں ہیں سن نساء آیت نمبر ایک لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو جس نے تم کو ایک نفس سے بنا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کا آپس میں واسطہ دیتے ہو اور رشتوں سے خبردار رہو اللہ تم پر نگراں مذکر آیت میں اللہ نے اپنے تمام بندوں کو دو باتوں کی سخت تنبیہ فرمائی ہے ایک اپنے رب سے ڈرنے کی اور دوسرے انسانی رشتوں سے بے بے... سے خبردار رہنے کی پھر آخر میں آگاہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تم پر نگراں ہے تمہارے حالات سے باخبر ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ تم اپنے رب سے کس حد تک ڈرتے ہو اور انسانی رشتوں سے کس درجہ خبردار رہتے ہو ہمارے غیر مسلم بھائی انسانی رشتوں میں داخل ہیں انہیں مستثنا نہیں کیا جا سکتا سورہ لقمان میں مشرق والدین کے سلسلے میں جہاں ہدایت کی گئی ہے کہ شرک میں ان کی اطاعت نہ کرو وہیں دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ کی تاکید فرمائی گئی ہے ہم دونوں انسانی رشتے میں بندے بھی ہیں ان کے ہم پر حقوق ہیں جس طرح ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم اپنے رب سے ڈریں اسی طرح ہم سے مطالبہ کیا گیا کہ ہم رشتوں کے حقوق سے خبردار رہیں کہ ہم سے ہرگز حق تلفی کا صدور نہ ہو ورنہ مواخذہ ہوگا قرآن کی ایک اور آیت ملاحظہ فرمائے سور نساء 36 اور بندگی کرو اللہ کی اس کے ساتھ کسی کو مت ملاؤ اور ماں باپ دار ہمسایہ اجنبی ہمسایہ ہم اجنبی ہمسائے کے ساتھ ساتھ کے رفیقی سفر مسافر اور اپنے زیر دست دوستوں کی زیر دستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ پہلی آیت میں تقوا کے ساتھ رشتوں سے خبردار رہنے کا مطالبہ کیا گیا تھا اس آیت میں بندگی کے ساتھ حسن سلوک کا مطالبہ کیا گیا ہے ہمارے حسن سلوک کے مستحقین کی اس لمبی فہرست میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی امتیاز نہیں رکھا گیا انسانی اخوت صفحہ چار اور پانچ